وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ضمن میں ہم نے سابقہ درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک ہے آیت تخیر اور ایک تھی آیت الحجاب اور ایک ہے آیت تطہیر یہ تین چیزوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے جو الحمدللہ ہم مختصرا پڑھ چکے اور سن چکے کہ آیت تخیر میں اللہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو خیار دیا تھا کہ اگر آپ دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیحدہ فرما دیتے اور اگر اللہ اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی مبدت سادقہ میں تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی لیکن اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا جو آپ کو قیامت میں ملے گا لیکن تمام بیویوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چن لیا اور دنیا کو چھوڑ دیا یہ تھی آیت تخیر اسی طرح آیت حجاب جس میں اللہ نے کا حکم دیا اب باقی بحث تھی آیت تطہیر سے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت نبی کو رجس سے پاک کر دیں رجس کو دور کر دیں اور بالکل پاکیزہ بنا دیں یہ ہے آیت تطہیر تو اصل میں تو یہ عظمت ہے ازواج رسول کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی وجہ سے ہمیں اتنے مسائل کا علم ہوا اتنا اللہ نے قرآن پاک میں بلاغت و فصاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا <coughs> کہ جیسے ہم نے اپنے نبی کو چنا ہے ان کے لیے اللہ نے حضور کے لیے ان کی بیویاں بھی چنی اب سمجھے مسئلہ ہے تت اس میں جو اختلافات ہیں وہ یہ ہیں کہ شیعہ حضرات کے نزدیک ایک تو تطہیر سے مراد عصمت ہے یعنی شیعہ حضرات کے نزدیک آیت تطہیر کا مقصد جو ہے وہ ان کو معصوم بنانا ہے ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لیں اور دوسری بات ان کے نزدیک کہ اہل بیت کا جو لفظ ہے اس میں بیویوں کا دخل نہیں بلکہ شیعہ حضرات کے نزدیک اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جیسے سیدنا علی ہیں حسن و حسین ہیں سیدہ فاطمہ ہیں اور رحمت دو عالم ہیں اس لیے ان کے عقیدے میں یہ لفظ بڑا عام ہے آپ نے سنا ہوگا پنج تن کا کہ یہ پانچ نفوس ہیں جو پاک ہیں اسی کو وہ فارسی میں بھی عربی میں بھی اردو میں بھی ہر جگہ اسی کا وہ اپنا اظہار کرتے ہیں کہ لی نیخمسن اطفی بہا ہر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی اب والفاطمہ ان کے نزدیک یہ بڑا دعویٰ ہے کہ بھئی یہ پانچ ہیں جن کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتے ہیں اور وہ پانچ کون سے ہیں مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم المرتضی سیدنا علی اب نہ ہوما ان کے دو بیٹے حسن و حسین ول فاطمہ اور بی بی فاطمہ یہ پانچ اسی طرح ان کے نزدیک یہ پانچ نفوس جو ہیں پاک ہیں اور اسی طرح پھر بارہ امام تو چونکہ شیعہ حضرات کے نزدیک ان کی پھر بڑی قسمیں جو ہے نا دو ہو جاتی ہیں ایک اسنا عشری کہلاتے ہیں جو بارہ اماموں کو مانتے ہیں اور ایک شش امامی ہیں جو چھ اماموں کو مانتے ہیں اور ویسے تو شیعہ حضرات کی اقسام جو ہے وہ تقریباً تین سو سے بھی زیادہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو اپنے عصر کے ایک عظیم عالم عظیم مجتہد اور اتنے بڑے آدمی ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جب حبران تو مراد ہوتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم کہ بھئی یہ دو حبران جو ہے نا جو بات کہہ دیں پھر مسئلہ کہ وہ بات بڑی پکی ہوگی اللہ نے علم دیا شان دی رحمت اللہ علیہم اجمعین تو انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب منہاج السنہ ان کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے منہاج السنہ کے نام سے عربی میں کتاب ہے اردو خیر بہرحال علمی کتاب ہے جس سے علماء استفادہ کر سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے ان کے سارے اقسام ذکر کیے ہیں شیعہ کے کہ ان کے کتنے اقسام ہیں اور <coughs> لیکن زیادہ جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیں کہ بدلا تو بہت یعنی آدمی گن نہیں سکتا شمار نہیں کر سکتا ہے <coughs> زیادہ جو ہیں بہرحال اسناشری اور شش امام بارہ اماموں کا ماننے والے اور چھ امام ہو اچھا بہرحال حال اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے پانچ تن جو ہیں یہ پاک ہیں اسی طرح بارہ امام بھی پاک ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اما جو ہیں وہ معصوم یہ پانچ تو معصوم ہیں ہی ہیں جو یہ تو اہل بیت ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بارہ امام ہیں نا وہ بھی معصوم تو اب دو باتیں دماغ میں رکھ ایک ان کا عقیدہ کہ بارہ امام بھی معصوم ہیں اور پانچ جو ہیں یہ اہل بیت ہیں یہ بھی معصوم ہیں اور دوسرا ان کا یہ عقیدہ کہ اہل بیت سے مراد ہیں ہی یہ پانچ ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے ازواج رسول یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی وہ جو ہیں وہ ان میں شامل نہیں ہیں کہ ان کو بھی ہم اہل بیت میں شامل کریں وہ کہتے ہیں جی وہ شامل نہیں ہیں دو باتیں ہو گئی یہ اپنے دماغ میں رکھیں اب ان کے مقابلے پہ عقیدہ اہل سنت والجماعت عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اہل بیت کے لفظ سے مراد سب سے پہلے ازواج رسول ہے اور اس کے بعد وہ اولاد رسول بھی شامل ہے یعنی اہل سنت وال ان کو بھی اہل بیت سے خارج نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول میں سب سے پہلے تو ازواج رسول ہیں لیکن اہل بیت میں حضور کے بیوی فاطمہ ہیں حضور کی بیٹیاں ہیں حسن حسین ہیں بیوی فاطمہ کی بیٹی ہے وہ بھی سب اہل بیت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ابن امن نبی مصطفیٰ ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں تو ایک تو ان کا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ پانچ نہیں ہے بلکہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج رسول اللہ ہیں یعنی اس کے بعد عطرت رسول ہیں یہ سب اہل بیت اور دوسری بات جو ہے اہل سنت کے عقیدے میں وہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی معصوم جو ہیں وہ انبیاء ہوتی ہیں انبیاء کے بعد جتنا بڑا مرتبہ ہے چاہے وہ صحابہ ہیں چاہے وہ اہل بیت ہیں چاہے وہ ازواج رسول ہیں ان کو آپ محفوظ تو کہہ سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں کہہ سکتے یعنی محفوظ تو ہیں کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اللہ نے ان کو کسی غلطی میں پڑھنے ہی نہیں دیا لیکن ان کو آپ معصوم نہیں کہہ سکتے معصوم اگر ہے تو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے اس لیے وہ علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے آقا ہیں تو لا نبی آباد ہو آپ کے بعد نبی بھی کوئی نہیں ولا رسول آباد ہو آپ کے بعد رسول بھی کوئی نہیں ولا معصوم آباد ہو کہ آپ کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں کیونکہ معصوم جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا علا و اصحاب ہی وسلم وسیم کثیرا کا اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں اور سمجھ لیں ذہن میں انشاءاللہ کہ انبیاء جو معصوم ہیں اسی طرح ملائکہ بھی معصوم ہیں اسی طرح ملائکہ جو ہیں اللہ کے جتنے فرشتے ہیں اب ان کی تعداد کو تو کوئی نہیں جانتا وما یا جنود و رب کا اللہ اللہ کا جو یہ لشکر ہے اللہ نے جو ملائکہ بنائے ہیں ان کا عدد ہم تو جانتے نہیں ان کی تعداد ہم نہیں جانتے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کثیر تعداد ہے اور اللہ ہی ان کی عدد کو جانتے ہیں اور اسی لیے ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے برف ابس رہے حضور پاک نے اپنے چہرہ مبارک جو ہے آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ رہا انت اتا کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اتیت کہتے ہیں آواز کو کہ جیسے آپ دیکھیں نا مثلا اونٹ پہ آپ پلان رکھیں اور اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالیں تو پھر پلان میں سے ایک چرچراہٹ لکڑی کی چرچراہٹ کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے جب وہ چلے گا اور ہلے گا اور لوٹ پڑے گا تو ایک آواز آئے گی تو اس کو کہتے ہیں عتیب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادت سما ہو آسمان سے چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں اور فرمایا وہ حکا لہا انت اور فرمایا کہ آنی بھی چاہیے کیونکہ مام ان موز ان آپ نے فرمایا آسمان میں مامن موزین ایک روایت میں ہے قدر شبرن اور ایک میں ہے قدر اس کہ آسمان میں ایک بالش کے برابر اور ایک روایت میں ہے کہ دو انگوش کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے اللہ وبلکن کا امن ساجد یہ سب اللہ مگر اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں سجدے میں ہے رقو میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر و تقدیس میں مشغول ہے کہ دائمن ان کی غذا جو ہے وہ بھی تصویر ہے کہ دائمن وہ اللہ کی تصویر میں آتے ہیں جیسا کہ بعض روایات میں ان کی تصویر کا ذکر بھی ہے کہ ملائے کا جو تصویر کہتے ہیں سبب ہن قدو سن و رب الملا اکتور سبو ہن ادوسن ربنا ورب الملائکت والروح یہ ان کی تصویر تو اب یہ بات سمجھیں کہ ملائکہ بھی معصوم ہے کیونکہ قرآن باغ کہتا ہے کہ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ لا یاسون اللہ ما امرحم وہ اللہ کے احکام کی کبھی نہ فرمانی نہیں کرتے وہ یف مرون اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں تو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل جو ہے وہ ملائقہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نہ فرمانی کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں تو اس لیے ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تم بہت دیر کر دیتے ہو آنے میں اور مجھے اشتیاق ہوتا ہے کہ جبرائیل جلدی آئے ایک تو جبریل سے لکھا ہو اور دوسرا صاف بات ہے کہ وہ آئیں گے تو اللہ کا واہی لائیں گے اللہ کا قرآن لائیں گے اللہ کے احکام لائیں گے لیکن تم کافی دیر کر دیتے ہو آنے میں تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ آنا اشوق الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے زیادہ اشتیاق ہوتی ہے کہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں آپ کی زیارت کروں آپ سے ملوں آپ سے باتیں کروں مجھے تو زیادہ اشتیاق ہے وہ اناشب کوئل ہے مجھے تو آپ کے ملنے کا آپ سے زیادہ اشتیاق ہے لیکن انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں جب تک اللہ ہمیں حکم نہ دے ہم تو حرکت ہی نہیں کر سکتے تو اتریں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کیسے آ سکتے ہیں تو اس لیے حضور دیر ہوتی ہے کہ حکم ملے تو ہم آئے نا جب تک حکم نہ ملے ہم کیسے اتر سکتے ہیں اور اسی کو آپ نے دیکھا ہے آپ الحمدللہ للہ قرآن پڑھتے ہیں سورت القدر آپ نے تلاوت کی ہے کہ للت القدر کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ تنزل الملائکت والروح فیہا کہ اس میں جبریل بھی اترتے ہیں ملائکہ بھی اترتے ہیں تنزل الملائکت والروح فیہا باذن ربہم لیکن اللہ کے حکم اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر وہ نہیں اترتے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے احکام کے تابع اسی طرح قرآن کہتا ہے فل مدبرات امرن کہ اللہ نے تدبیر امر کے لیے بھی ملائکہ کی ذمہ داری رکھی ہے کہ بھی اب ارواح کو قبض کرنا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے روح پھونکنا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے بادلوں کو چلانا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے کسی جگہ جا کے برسانا ہے ملائکہ کی ڈیوٹی ہے اب یہ اس کی تعویلات جو ہے مثلا سائنس ہماری کچھ کرتی پھرے وہ کہے کہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بخارات کو تو ان ہواؤں کا خالق کون ہے ان بخارات کو پیدا کرنے والا کون ہے ان سمندروں کا خالق کون ہے ان دریاؤں کا خالق کون ہے تو آدمی سیدھی بات کیوں نہ کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اسی لیے اللہ فرماتے ہیں بشرم بین رحمتی کہ ہم ہوائیں چلاتے ہیں وہ خوشخبریاں لاتی ہیں میری رحمت کے آنے سے پہلے کہ ہوا ٹھنڈی لگی ہو گیا اچھا ان اللہ بارش آ رہی ہے بھائی یا کہیں بارش بھائی ہو گئی ہے دیکھو ہوا کیسے ٹھنڈی ہو گئی ہے اور پھر اللہ تعالی کے حکم سے وہ بادل چلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں ٹن پانی لے کے کھڑے ہیں آسمان و زمین کے درمیان میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ پانی کے کھڑے ہیں لیکن ایک قطرہ بھی نہیں گرتا ہے بادل آتے ہیں بن برسے گزر جاتے ہیں اور کبھی حکم ہوتا ہے تو وہاں برس جاتے ہیں کبھی حکم ہوتا ہے حرم کے اندر بارش ہے باہر کوئی نہیں ہے کبھی باہر بارش موجود ہے حرم کے اندر کوئی نہیں ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے آپ اس کو سینس کی ہزاروں تشبیہات سینس اسباب میں کم ہو کے رہ جائے گی لیکن مومن جو ہے وہ خالق الاسباب پہ نظر ڈالتا ہے وہ صرف مادے کے چکر میں رہ جائیں گے وہ مادے کے بنانے والے کو سوچتا ہے وہ اس کو مون سون کی ہواؤں کا ذریعہ سمجھیں گے لیکن مومن خالے کے ہوا کو ذریعہ سمجھتا ہے کہ جو ہواؤں کے پیدا کرنے والا ہے تو اب دیکھیں ملائکہ کی ڈپٹیاں ہیں اور جو ڈپٹی ہے ملائکہ مجال ہے کہ اس میں کبھی تاخر ہو یا اس میں کبھی دیر ہو اپنے اپنے احکام پہ وہ پابند ہیں تو ملائکہ معصوم ہیں اور انبیاء بھی معصوم لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو شان عصمت انبیاء ہے وہ ملائکہ نہیں اصل شان عصمت جو ہے وہ ہم بھی آگے جو ہے نا ملائکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ملائکہ کی عصمت جو ہے وہ غیر اختیاری ہے ملائکہ کی عصمت تو ہے ملائکہ معصوم تو ہے لیکن وہ معصوم ایسے ہیں کہ غیر اختیاری معصوم ہیں جب ان میں اللہ نے قوت حیوانیہ رکھی نہیں کھانے کا جذبہ نہیں رکھا وہ کہیں جی ہم نہیں کھاتے تو کون سی بہادری ہو گئی وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں اللہ نے ان میں پانی پینے کا جذبہ ہی نہیں رکھا بیوی کا جذبہ ہی نہیں رکھا قوات شاہبانی یا رکھی نہیں ہے قوات حیوانی یا رکھی نہیں تو اس میں کون سی بڑی بہادری ہے اس کی مثال مثلاً ایسے ہے کہ جیسے ایک انین ہو ایک نامرد ہو اور وہ اپنی پاک بازی بھی آن کرے کہ جناب میں نے ایک خوبصورت اور حسین اور جمیل عورت کے ساتھ رات گزاری اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا تو گناہ کیا کرے گا وہ اس لیے ملائکہ معصوم تو ہیں لیکن ان میں یہ جذبات اللہ نے رکھے نہیں اصل کمال عصمت انبیاء کا ہے کہ جن میں اللہ نے یہ سارے جذبات رکھے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑ کہ ان میں کھانے کا بھی جذبہ ہے قوات ملکیہ بھی ہیں قوات شاوانیہ بھی ہیں قوات غضبیہ بھی ہیں اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ خیال رکھا کرو کبھی میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں کیوں ان نما بشر ہوں میں انسان ہوں زبو کا بات اردب نہ تمہیں غصہ آتا ہے مجھے بھی تو غصہ آ جاتا ہے انسا کا بات انسواں جو تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں ایک کمال عصمت یہ ہے کہ طاقت ہے قوت ہے حسن ہے جوانی ہے جمال ہے جذبات ہیں اور امراط العزیز سارے دروازے خود بند کرتی ہے سارا اہتمام خود کرتی ہے پھر دعوت نظارہ دیتی ہے اور کہتی ہے ہائی تلک عالم آزما انہ ربی احسن مسوائی وہاں پہ بولتا ہے کہتا ہے خبردار اللہ کی پناہ میں اللہ کی نہ فرمانی کروں انہ ربی احسن مسوائی ان نہ تو یہ کمال عصمت ہے کہ یعنی آپ اندازہ کریں گے یوسف علیہ السلام کا حسن ہو یوسف کا جمال ہو اور یوسف علیہ السلام کا شباب ہو اور پیغمبر کی قوت ہو لیکن اس کے باوجود اللہ کا پیغمبر صرف کہتا نہیں اور کر کے دکھلاتا ہے کہ وہ پکڑتی ہے وہ بھاگتا ہے وہ کھینچتی ہے وہ دوڑتا ہے وہ اپنے گناہ کو عملی جامع پہنانا چاہتی ہے وہ بچنا چاہتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں فرمایا کہ قزا کل لینا صرف الفاشا ان نہ عباد البخلسین کہ وہ میرے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا نا تو ہم نے برائی کو اس سے ہٹایا مانا برائی آ رہی تھی یہ نہیں کہ یوسف بھی جا رہے تھے یوسف تو دوڑ رہے تھے اور دروازے کھول رہے تھے اللہ نے دروازے بھی کھول دیے تو اس لیے معصوم ملائکہ بھی ہیں اور معصوم انبیاء بھی ہیں لیکن عصمت انبیاء جو ہے وہ کروڑہ درجہ فرشتوں سے بہتر ہے کیونکہ انبیاء کی شان ویسے بھی فرشتوں سے اعلیٰ فرشتوں سے افضل ہے کہ فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ حضرت جبریل ہیں لیکن حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں بغیر اذن کے اندر نہیں آ سکتے وہی جبریل ہیں جو حضرت کے لیے براق لاتے ہیں وہی جبریل ہیں جو خاتم بن کے و معراج میں ساتھ جاتے ہیں انبیاء کا شان بہت بلند ہے اب معصوم تو دونوں ہو گئے لیکن وہ معصوم اضطراری ہیں اور انبیاء معصوم اختیاری ہیں ان کو عصمت ہے اور اختیار بھی ہے لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو محسوم رکھا اچھا اب انبیاء کی عصمت میں بھی یاد رکھیں علماء کے اقوال بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ کہ انبیاء معصوم ہیں کیا مانا یعنی کبائر سے معصوم کیا مانا یعنی بڑے گناہوں سے پاک جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا جیسے شرک ہے جیسے ہے قتل ہے حقوق الوالدین ہے قذف المحسنات ہے اسی طرح تولی یوم القتال ہے بڑے بڑے گناہ وہ کہتے ہیں کہ معصوم تو ہیں نبی انبیاء معصوم ہیں لیکن کبائر سے بڑے گناہوں سے معصوم چھوٹی چھوٹی خطا جو ہے پیغمبر سے ہو سکتی ہے یعنی کیا مانا سغائر تو ہو سکتے ہیں لیکن کبائر سے معصوم ہیں بعض علماء کا یہ خیال ہے ایک دوسرا خیال دیکھیں دوسرا قول یہ ہے کہ انبیاء معصوم تو ہیں لیکن نبوت ملنے کے بعد نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے ان سے کوئی چھوٹی سی خطا ہو جائے لیکن نبوت ملنے کے بعد وہ معصوم ہیں یعنی انبیاء کو جب اللہ نبی بنا دیتے ہیں چالیس سال کے بعد ان کو نبوت مل جاتی تو جب ان کو اللہ نبی بنا دیتے ہیں وہ رسالت کا تاج سر پہ رکھ لیتے ہیں نبوت کا تاج پہن لیتے ہیں تو اب وہ معصوم ہیں نبوت ملنے سے پہلے جو ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے یہ دو قول اور تیسرا قول یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں سغائر سے بھی معصوم ہیں کبائر سے بھی معصوم ہیں چھوٹے گناہوں سے بھی معصوم ہیں اور بڑے گناہوں سے بھی معصوم ہیں نبوت سے پہلے بھی معصوم ہیں نبوت کے بعد تو معصوم ہے ہی ہے اس کے بعد تو کسی کا اختلاف نہیں ہے تو ایک تیسرا قول یہ اچھا یہ علماء اس لیے کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو کہ نبوت سے ملنے سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی آ کر درخت چکھ بیٹھے تو غلطی ہو گئی حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا لا تقرب بہاد ہی شجرا تو چلے گئے تو کہتے ہیں جی غلطی تو ہو گئی نا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام نے بھی حکم خدا بندی کا انتظار نہ کیا اور بستی چھوڑ کے چلے گئے غلطی تو ہو گئی اسی لیے تو انہوں نے پھر اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کن روکوا دیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چھوٹے تو ہو سکتے ہیں گناہ لیکن بڑے نہیں ہو اچھا نبوت سے پہلے ہو سکتے ہیں بعد میں نہیں سکتے وہ کہتے ہیں سمجھ تباہ ہو رب پھر اللہ نے ان کو چن لیا تو بہرحال لیکن جو علماء <coughs> کہتے ہو کہتے ہیں کہ نہیں نبی ہر حال میں معصوم وہ سغائر سے بھی معصوم ہوتا ہے وہ قبائر سے بھی معصوم ہوتا ہے نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے اچھا ان کی دلیل یہ ہوتی ہے یاد رکھیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے یہ بات یہ تو خطا اتحادی ہے یہ غلطی تو ہے نہیں اس اللہ ہی نہیں کہتا کہ آدم نے غلطی کی ہے تم کون ہو غلطی کہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اپنا قرآن سے پوچھا گیا تو قرآن کہتے ہیں غلط اہدنا الا آدم قبل فن آدم بھول گیا تو اللہ فرماتے بھول گیا آپ کہتے ہیں گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں باقی یہ ہے کہ جب کسی بڑے آدمی سے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو وہ اس کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی اب آپ دیکھیں نا کہ عام آدمی سارا دن گالیاں دیتے ہیں لیکن کوئی بڑے آدمی کے منہ سے اتفاق سے بھی غلط لفظ نکل جائے تو اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا کہہ دیا مجھے تو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی نا کہ میرے لفظ میری زبان سے یہ لفظ نکلتا تو پیغمبر آ رہے ہے مسکرات و تسلیم حالانکہ خدا بند قدوس فرما رہے ہیں کہ بھول گیا لیکن آدم خود کہتے ہیں کہ رب بنا ظلم نہ علم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ہم کیونکہ یہ عظمت انبیاء علیہ السلام ہے اسی طرح حضرت نو علیہ السلام نے بیٹے کی غلطی مانگی تو اگر بیٹے کے لیے دعا مانگی تو یہ کبائر نہیں تھے یہ ان کا خیال تھا کہ اللہ نے تو وعدہ کیا میرے حال کو بچانے کا اسی لیے تو کہا کہ بنی میں نہ حالی وہ ان وعدہ کا حق کہ میرا مولا یہ میرا بیٹا ہے میرے خاندان سے ہے اور آپ کا تو وعدہ ہے اللہ نے فرمایا کہ نہیں ان لئی اسر ان نہ عمل ان کا سال اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط دینی ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جناب نبوت سے پہلے بھی نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جن کے ساتھ مل کے میرے آقا کا بکریاں چلانے کے لیے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی آج رات جو ہے فلاں عرب کی فلاں سردار کی مکے میں شادی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جا کے ذرا شادی کی دعوت میں شرکت کروں دیکھوں کیا شادیوں میں یہ کیا خوشی کیسے مناتے ہیں کیا ان کے انتظامات ہوتے ہیں سنا ہے بڑے بڑے کس قصاص آتے ہیں کس سے سناتے ہیں اور وہاں کچھ کھیل وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہاں آدمی رات کو جاگوں گا تو صاف بات ہے کہ وہ صبح نیند بہت لیٹ کھلے گی اور مجھے صبح کو سونا پڑے گا تو اس نے کہا رسول ابھی یہ آپ کا بچپن ہے نبوت نہیں ابھی ابتدا ہے ابھی تو بچپن ہے تو اسے کہا سلح میں لے جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شادی والی رات اس شادی کے مقام پہ پہنچ گئی وہاں پہنچنے کے بعد میں بیٹھ گیا سر لوگ آ رہے تھے مہمان آ رہے تھے وہ بھی بیٹھ رہے تھے میں بھی بیٹھ گیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ پتہ نہیں اب یہ کب ان کا فنکشن شروع ہوتا ہے فرماتے ہیں بغالہ بنی نو اللہ کی شان یہ ہے کہ مجھ پہ نیند نے ایسا غلبہ کیا کہ میں وہی پنڈال میں ہی سو گیا وہ جو انہوں نے شادی کے لیے جگہ بنائی تھی میں وہی سو گیا اور فرماتے ہیں کہ میری نیند نہیں کھلی حتیٰ کہ سورج چڑھ گیا سورج چڑھ گیا اس کی گرمی سے میں اٹھا کہ کیا ہو گیا بھائی دیکھا تو نہ تو وہاں کچھ شامیانہ ہے نہ پنڈال ہے نہ بندہ ہے نہ کچھ ہے میں اکیلا بیٹی میں سویا ہوا تو میں حیران ہو گیا بھائی کیا ہو گیا بھائی وہ رات ختم ہو گئی شادی بھی گزر گئی انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ تو رات کو آخر تو حصہ رات میں ختم ہو جاتی تو فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا تو پھر میں نے دوسری رات بھی اپنے ساتھی سے کہا میں نے کہا بھی رات تو مجھے آ گئی نہیں رات تو میں ان کا کوئی فنکشن دیکھ ہی نہیں سکا اور نہ میں نے ان کا کوئی قصہ سنا اگر میں مہربانی کروں تو آج رات بھی ایک شادی ہے میں پھر وہاں جاؤں گا انہوں نے کہا جی آپ جائیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آ گیا فرماتے ہیں کہ میں آ کے جوں پنڈال میں بیٹھا ابھی مہمانوں کی آمد و رفت تھی اور میں بالکل کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو جگانے کی کہ آج میں نے نہیں سونا ہے لیکن پھر میں فغالہ بنی نو خدا کی شان ہے کہ پھر بھی اوپر نے غلبہ کر لیا اور پھر میں اسی طرح صبح اٹھا جب سورج نکل آیا تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ عصمت انبیاء کا مقام تھا اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا نبی خاتم الانبیاء والمرسلین جس کو میں نے پوری عالم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ خود ہی چھوٹے موٹے قصے کہانیاں سنتا پھرے تو اللہ نے ان کی شان کے مطابق نہیں تھا تو نیند مسلط کر کے حفاظت فرما دی کہ وہ اس سے بھی محفوظ ہے تو حالانکہ وہ تو بچپن تھا ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی تھی اسی طرح جب کابت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو سہا اور بھی قریش جو تھے وہ سارے پتھر اٹھا رہے تھے تو قریش یہ کرتے تھے کہ پتھر اٹھاتے تھے تو لحاظ ہی کرتے تھے کہ نیچے چادر ہے نہیں ہے ایک قمیض ہے بس ٹھیک ہے وہ لمبا کمیز ہے کوئی بات نہیں تو حضور جب اٹھا رہے تھے تو آپ کے کندھے مبارک پہ اثر ہوتا تھا پہاڑ کا تو آپ کے ایک چچا نے آ کے کہا کہ یار آپ اتنا بڑا پتھر اٹھاتے ہیں اور کندھے پہ کپڑا کوئی نہیں ہے آپ چادر کھول لیں نا چادر نیچے سے نکال کے کندھے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کا کندھا زخمی نہ ہو اب میں نہیں مجھے چھوڑو میں اسی طرح اٹھاؤں گا انہوں نے کہا نہیں یار رسول اللہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے میں نہیں برداشت کر سکتا تو آپ کا بچپن تھا تو انہوں نے جلدی سے حضور کا کپڑا کھینچا تاکہ چادر کھول کے میں ان کے کندھے پہ رکھوں بنا کے بہت میں آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ہوشی تاری حالانکہ ابھی تک پوری طرح چادر بھی نہیں کھلی ہے اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ اپنے انبیاء کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں حالانکہ اس دور میں یہ عیب نہیں سمجھا جاتا تھا یعنی مردوں کا مردوں کے سامنے اس طرح کے احوال میں کام کرنے میں یا جیسے آپ نے دیکھا ہمارے دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے لوگ نہروں پہ اور دریاؤں پہ اور جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا ایک دوسرے کے سامنے نہا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے غسل کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں اچھا ویسے بھی جو آج کل انہوں نے کاسٹیوم بنائے ہوئے ہیں وہ تو میرے خیال میں یعنی پردہ داری کے بجائے انسان کو پوریا کرنے کا زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں وہ جو ان کا جو تیراکی کے لباس ہیں یعنی وہ مقصد ہے کہ اگر کوئی چیز لباس کے بغیر بھی نظر نہ آئے نا اس کے پہننے سے ضرور نظر آ سکتی ہے وہ لباس ایسے ہیں کہ آدمی کے جازے بے نظر ہوتے ہیں تاکہ آدمی اس کی طرف زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھے اور ہر چیز جو ہے وہ واضح نظر آئے تو اس لیے باہر صورت یہ ہے کہ حضور کی شان یہ تھی کہ اللہ نے اتنی چھوٹی سی بات سے بھی حضور کو محفوظ کر دیا کہ اللہ کے نبی کے بدن پہ کسی کی نظر نہ پڑے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت فرما دی تو اس لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں فرشتے معصوم ہیں فرشتے اضطراری معصوم ہیں انبیاء اختیاری معصوم ہیں لہذا عصمت انبیاء جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے تو اس لیے اب وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ازواج رسول کا تعلق ہے یا جہاں تک عطرت رسول کا تعلق ہے اولاد رسول کا تعلق ہے بناتے رسول کا تعلق ہے وہ معصوم نہیں ہے البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ استدلال کرنا کہ اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ ازواج رسول نہیں ہیں کہ اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ اطرت کے لیے ان پانچ کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے قرآن جو ہے نا اپنی تفصیل خود بھی آنتا ہے قرآن یہ فص سے نبات اچھا قرآن میں تفصیل نہ ملے تو پھر فرمانے محمد مصطفیٰ میں ہیں تو اب یہاں قرآن نے لفظ فرمایا اہل البید کا کہ انما تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اہل البید سے کیا براد تو قرآن پاک ہمیں قصہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اچھا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ مہمان ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب بالکل چپ کر کے چلے گئے اور اس کے بعد انہیں جا کے ایک ماشاء اللہ بچڑا چھوٹا بچڑا نوجوان بڑا خوبصورت ذبح کیا اور اس کو جناب انہوں نے مشوی کیا یعنی بھونا اور بنا کے او توقلے کیا چپکے سے اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ عمل ابراہیم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ میزبان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے مہمان سے کہ جی آپ کھانا کھائیں گے بلکہ جو کچھ ہے وہ چپ کر کے محاذر اس کے سامنے حاضر کر دیں اچھی چیز ہے الحمد للہ چھوٹی چیز ہے الحمد للہ چاہے گھر میں ایک روٹی ہے چاہے گھر میں سبزی ہے چاہے گھر میں ایک نمک پانی ہے کوئی بات نہیں جو اللہ نے اس کو دیا ہے الجود من الموجود اربوں کی مثال ہے نا کہ الجود و من الموجود آدمی سخاوت تو اسی چیز سے کرے گا جو اس کے پاس ہوگی جو اس کے پاس نہ ہو تو بے گا اس بات کی سخاوت کرے تو یہ بھی آداب مہمان نوازی میں ہے کہ مہمان سے پوچھے نہیں کہ جناب آپ نے کھانا کھانا ہے اب اگلا بیچارہ شرم سے کہتا ہے نہیں جناب نہیں کھانا چاہے اس نے کھانا بھی ہو بھی ان کو کیا بے تکلیف دوں تو یہ آداب مہمانی کے خلاف آج کل تو خیر لوگ اور زیادہ سمجھدار ہو گئے وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ کھانا کھانا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ ہم غریبوں کے کھانا کہاں کھائیں گے اور جی آپ تو کسی بڑے آدمی کے مہمان ہوں گے نا آپ غریبوں کا کھانا آپ کہاں کھاتے مانا یہ ہوتا ہے کہ دفعہ ہونا کھائیں مانا یہ ہوتا ہے طریقہ اس کا کہنے کا صرف انداز ہوتا ہے تو ورنہ جی آپ کو ہمارے اچھا پھر حضرت ایسا کریں نا کہ چلو ہمارے ہاں کھانا مقدر میں نہیں چلو ناشتہ چلو نہیں جی چلو شام کی چائے پی رہے ہیں ان کو پتا کہ دو دن تھوڑا رہے گا جائے گا تو یہ نہیں شریعت کا آداب یہ کہ جو گھر میں ہے بس پیش کر دو اچھا اور اس میں آسانی بھی بڑی ہوتی ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مہمان نوازی کا بڑا خیال تھا جو آتا تو اپنے استاد کو انہوں نے لکھا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں قرضہ بہت ہو گیا کہ جو بھی مہمان آتا ہے مجھے عادت ہے کہ اہتمام کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ قبائل ہیں نا بلوچی قبائل بلوچ قبائل جو ہوتے ہیں یا عرب قبائل ان میں سخاوت فیاضی تو ہوتی ہے نا ان کی فطرت میں ہوتی ہے خون میں ہوتی ہے <coughs> دوبارہ انہوں نے اپنے استاد سے لکھا کہ بڑا پریشان ہوں تو انہوں نے لکھا کہ بھائی بڑا آسان حل ہے کہ تم کسی مہمان کے لیے اہتمام نہ کیا کرو ماں حضر جو ہو وہ پیش کر دیا کرو جو گھر میں ہو وہ لے آیا کرو بس اللہ اسی میں برکت دیں گے خدا تمہیں پھر کبھی پریشانی نہیں ہوگی تو اس کے بعد والد صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد کے کہنے پہ عمل شروع کیا سب پریشانیاں ختم ہو گئی جو کچھ گھر میں پکائے اٹھایا لائے وہ کھائے کھائے نہ کھائے اس کی مرضی ہمارے گھر میں جو موجود ہے ہم تو وہی پیش کریں گے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا وہ رہے وہ تو کھاتے نہیں تو فرشتے ہیں کیا کھائے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ بھئی مہمان ہو کے کھانا نہیں کھاتا تو یہ کھانا نہ کھانا جو ہے یہ تو دشمنی کی علامت کہ گھر میں آئے کھانا ہو اور نہ کھائے اگلا اس کا مطلب ہے کہ دوست نہیں ہے اور جیسا تھی نفسی خیفہ اب ڈر گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ ڈریں ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں ہم کیا کھائیں ہم تو کھانے سے پاک ہیں مجبور ہیں ہم اور ہمیں بھیجا گیا ہے اس کے بعد انہیں مبشت نہ ہو بھی ساتھ مبارکباد دی تو اب قرآن کہتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ساتھ کھڑی تو ومرات ہو کا آپ کی بیوی وہاں موجود تھی وضاحکت تو بیوی صاحبہ ہنس پڑی کہ یہ عجیب خوشخبری دے رہے ہیں اور دیکھو میں بوڑھی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے اب ہم تو اس اولاد پیدا ہونے کے عمل سے بھی گزر گئے وہ ہم تو اس عمر سے بھی گزر گئے تو اب کیسے ہمیں اولاد ہوگی تو اس نے فوراً بی بی نے کہا کہ یا رسا بھائی ان عجوز بالی شیخا عجیب تعجب کی بات ہے بھی میں بوڑھی ہو گئی یہ بوڑھے ہو گئے اب ہمیں اولاد ہوگی بڑھاپے میں تو فرشتوں نے کیا کہا جب راہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ بیوی کیا بات آپ تجب کریں اللہ کی رحمت سے آپ پیغمبر کی گھر والی ہیں اللہ قادر نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں دے سکیں تو خطاب کیا کیا اہل البیت اب یہاں تو کوئی اولاد نہیں نا صرف بیوی بی ہے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے لیکن فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں اہل البید تو معلوم ہوا کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ بیوی بھی ہوتا ہے اس لیے قرآن میں وہاں بھی لفظ اہل بیت آیا اور وہاں کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اور آدمی کھڑا ہو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہے قرآن پہلے بتا چکا ہے کہ ممرا کا امت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت تو أهل البيت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے نہ کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی اہل بیت سے مراد ازواج رسول اللہ ہے نہ کہ اس سے مراد اولاد رسول اللہ ہاں اولاد کو ہم مانتے ہیں لیکن نصر قطعی کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق تو اہل بیت سے مراد ازواج رسول اللہ اچھا اسی طرح آپ قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ دیکھیں کہ جب سیدنا موسا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر آپ کی والدہ نے ایک صندوق میں بند کیا اور دریا میں ڈال اللہ کا حکم یہی تھا اللہ تبارک و تعالی نے موسا علیہ السلام کی والدہ کو یہی حکم دیا تھا انرزی ہی کہ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ فضا خفتی لئی فالقی فلیم اور جب خوف ہو کہ اب دشمن کے آدمی آ جائیں گے اور میرے بچے کو نوز بلّہ وہ قتل کر دیں گے تو آپ ان کو دریا میں ڈال دیں اور بالکل غم نہ کریں اور بالکل خوف نہ کریں ہمارا وعدہ ہے القی ہی تخافی والا تحزنی کافی رادوه الیک وجعلوه وجائے مرسلی کہ ہم آپ کے پاس اس کو واپس لوٹائیں گے آپ غم نہ کریں آپ غم نہ کریں اپنا بھی خوف نہ کریں اسلام کا بھی غم نہ کریں ہم آپ کو بھی بچائیں گے اس علیہ السلام کو بھی بچائیں گے اور زیادہ جدا بھی نہیں کریں گے ہم واپس بھی آپ کے پاس لائیں گے تو اب جناب بیوی نے ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام کی صندوق پانی کے چلی گئی اب آخر ماں ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو موسا علیہ السلام کی بہن کو قالت لأخته قصيه فبصرت به جنب وهم لا يشعرون آپ نے اپنی بیٹی سے علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ پتہ تو کرو ہم نے تو صندوق ڈال دی نا آخر دریا کا بہاؤ جو ہے وہ اسی طرف ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ کہ بھئی صندوق نکل گئی کسی نے پکڑ لی ڈوب گئی کہاں گئی اگر صندوق پکڑی گئی ہوگی تو لازمی بات ہے لوگ باتیں کریں گے نا ایک صندوق ہے اس میں بچہ ہے تو اب بی بی صاحبہ جو ہے وہاں سے چل پڑی اللہ نے بھی ایسا انتظام فرمایا اللہ نے فرمایا کہ فرعون تم جتنا مرضی آئے بچے سے بے کرا لو جس بچے سے تم ڈر رہے ہو نا ہم تمہارے گھر میں رکھیں گے اس کو ہم کسی اور جگہ بھی نہیں لے جائیں گے ہم تمہارے گھر میں لے آئیں گے اسی بچے کو سارے حصرات و سلام نے اسی لیے وہ ایک دفعہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی کا جب نیا نیا آرڈر ہوا تھا پرانی بات ہے تو ہمارے ایک بزرگ تھے عالم تھے وہ فوت ہو گئے <coughs> تو انہوں نے تقریر میں ارشاد فرمایا انہوں نے کہا بھائی منصوبہ بندی والوں کو بہت دیر سے خیال آیا ہے اگر پھر ستر ہزار بندے کو گولیوں سے ختم نہیں کر سکا تو آپ یہ ٹیبلٹ کھلا کے کیسے ختم کریں گے اس نے ستر ہزار بنو اسرائیل کا بچہ ذبح کر ڈالا لیکن پھر بھی موسا پیدا ہو گئے تو آپ نے جس کو روکنا ہے لاکھ روک لیں ضرور پیدا ہوں گے اچھا خدا کی قدرت یہ ہے جناب کے اس دور میں ان کے منصوبہ بندی کا جو چیئرمین تھا پتہ نہیں اور کوئی کسی این جی اوز کا پریزیڈنٹ تھا تو اس نے بھی اپنے گھر میں منصوبہ بندی کا باقاعدہ علاج شروع کرایا تاکہ میں خود عمل کروں تو اللہ نے اس کو اسی سال جاڑے بچے دیے دو بچے کٹھے پیدا ہوئے دوا کھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ بجائے ایک پیدا ہونے کے اللہ نے دو دیے اور دونوں ٹھیک ٹھاک سیت میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جہاں بچے روکنے کے کام آتی ہے نا دوائی وہاں بچہ پیدا کرنے کے بھی کام آتی ہے وہ روکتی رہتی ہے نا اس جرسومے کو نہیں آنے دیتی نا اندر تو جس دن بھول گیا جرسوم فتح آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے عمل ہو جاتا ہے یہ اللہ کی شان ہے اللہ کا نظام ہے تو بہرحال یہ تو الگ بات ہے تو اب جناب یہ ہے کہ بیٹی صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو شور ہو گیا تو پھر ان کے گھر میں بچہ آئے گا صندوق پکڑا گیا بچہ پکڑا گیا اب بی بی کو دل میں خیال آئے کہ ہے تو میرا بھائی اور کون ہو گیا صندوق کون سی پکڑی گئی اندر آئی تو دیکھا کہ وہ سارے محل کی عورتیں خواتین کٹھے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور چیخ رہا ہے رو رہا ہے قریب آگے پوچھا ہاں، جو لوگ بن طریقے سے کہ ان کو پتہ بھی نہ لگے وہ ہم لائے شرون وہ سمجھے نہیں یہ نہ ہو کہ شک کر لیں گے تو اس کی بہن ہے پھر مجھے پکڑ لیں گے تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کیوں انہوں نے کہا بچہ دودھ نہیں پیتا جتنی شہر میں دودھ والی بیویاں ہیں عورتیں ہیں سب کو بلایا وہ دودھ لیتا ہی نہیں کسی کا اور چپ بھی نہیں کرتا رو رہا ہے تو اب علیہ السلام کی بہن کو موقع ملا بات کہنے کا تو بھی قرآن کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا ملا ہل بہت یک نہ انہوں نے کہا اگر کہو تو میں ایک ایسے گھر کے بارے میں تمہیں بتلاتی ہوں جو اس کی کفالت کر سکیں گے نگیلا اہل بیت اہل بیت سے مراد کیا تھا مسا اسلام کی ماں وہاں اور تو کوئی اولاد تھی نہیں جو اولاد ہے وہ تو اہل بیت کے بارے میں بتلانے کے لیے آئی ہے بیٹی ہے تو وہ کہتی ہے اہل بیت کون یعنی مسا اسلام کی ماں کی طرف انہوں نے کہا اچھا ایسی بھی نے کہا ہاں وہ ایک عورت ہے امید ہے کہ موسا علیہ السلام اس کا دودھ پی لے ان کا خدا کے لیے جلدی جا کے لے آؤں تو شاہی جناب سواریاں تیار ہو گئیں اور بیٹی کو ساتھ بٹھایا وہ آئی دوڑتی ہوئی اما اما موسیٰ علیہ السلام تو مل گئے ہیں اور وہ آئے سواری بھی آئی ہوئی ہے پھر کے گھر میں وہ بلا رہے ہیں دودھ نہیں پیتا بھائی میرا جلدی چلو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جاتی میں نے کہا کیوں نے کہا اللہ نے کہا تھا موسا تیرے پاس آئے گا مجھے یہ تھوڑا کہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں گی ان دو ہوئی لائک میرے پاس آئیں گے میں کیوں جاؤں اچھا اسی میں اللہ نے پردہ بھی رکھنا تھا ماں تھی نا اگر چلی جاتی تو راز کھل جاتا انسان ہے نا لیکن نہ جانے سے اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ یہ ماں ہوتی تو, تو نام سن کے فوراً آ جاتی کہ میرا بیٹا مل گیا ہے یہ کہا صبر کرتی تو اس صبر میں یہ راز بھی تھا یہ حکمت بھی تھی کہ اللہ نے اس بات کو پردے میں رہنے دیا اور علیہ السلاط والسلام انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے لائے تو اس نے دودھ قبول کر لیا تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کیا کرو کہ ہم آپ کا ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں آپ بچے کو رکھیں گے تو ہم شاہی محل میں کیونکہ یہاں تو آپ کا گھر جو ہے چھوٹا گھر ہے اس میں تو بچے کو تکلیف ہوگی تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں میرا مولا جب تو شان پہ آتا ہے کرم پہ آتا ہے اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور پیسے بھی لو آن پیسے بھی بھر رہا ہے اور دودھ بھی ماں اپنے بچے کو پلا رہی ہے کسی خیر کو تو نہیں پلا رہی ہے لیکن باقاعدہ وظیفہ بھی مل رہا ہے اور احترام بھی ہو رہا ہے وہ دینے والے نے انتظام کر دیا لیکن ہماری دلیل اس بات پہ تھی کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ صرف موسا علیہ السلام کی ماں پہ ہوا ہے اور یہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو لفظ اہل بیت سے مراد یعنی ام موسا ہیں یہاں بھی لفظ اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ واضح رسول اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں تو وہاں قرآن کیا کہتے ہیں وراوتی ہوفی بہت انی کہ اس عورت نے جس کے گھر میں فی بیتہا جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے یعنی امراض عزیز تو اب نسبت بیت جو ہے یا اہل بیت جو ہے وہ ہوتی ہی عورتوں کی طرف ہے ہوتی ہی اہل کی طرف ہے تو اسی لیے جیسے کہ حضرت لوت علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ حضرت لوت سے کہ آپ ایسا کریں کہ فصر بے اہلک فصر بے اہلک بکت من اللیل رات کے کچھ حصے میں آپ اپنے اہل کو لے کے اس بستی سے چلے جائیں بلائی التفت من ان کو اور مڑ کے بھی نہ دیکھنا پیچھے ان کے انجام کی طرف بھی نہ دیکھنا کیونکہ ان کے فیصلے کا وقت آ چکا ہے اب ان پہ نزول عذاب کا وقت آ چکا ہے ان نمو ادہم صبح ہو علیہ صبح ہو بے قریب اور صبح قریب ہے تو وہاں بھی قرآن کہتے اسرے بے اہل کا تو اب حضرت لوج جب چلے ہیں تو یا آپ کی بیٹیاں ہیں یا آپ کی بیوی ہے لیکن بیوی پھر عذاب میں ماری گئی کیونکہ اس نے خیانت کی اس پہ بھی عذاب آ گیا لیکن بیٹیاں جو تھی وہ ایمان پہ رہیں امانت پہ رہی تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بیٹیوں کو تو عذاب سے بچا لیا لیکن ہو کانت بین الغابرین لیکن آپ کی بیوی جو تھی وہ ہلاک ہونے والوں میں آ گئی تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ لفظ اہل بیت سے مراد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہیں اور یہ بھی یہ دیکھیں کہ منشا قرآن پہ غور کریں قرآن کہتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اب سارے قرآن پہ نظر ڈالیں سورت الحضاب پہ نظر ڈالیں کہ یا کل ازواج کا ان کن تن تردن دن دنیا وزین خطاب کس کو ہے ازوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کن تن تردن دن اللہ خطاب کس کو ہے ازوا النبی یا نی سی میمن کن پاہی شتین ختاب کس کو ہے حضور کی بیویوں کو خطاب و میتمن کن لاہ و رسولی و تامل سالہ نوتی برتن خطاب کس کو ہے ازواج النبی يا نساء النبي لستن كهت من النساء ان اتقيتن فلا تخزعن بالقول خطاب کس کو ہے ازواج النبی کو ہے وقرن فی بیوتکن خطاب کس کو ہے ازواج رسول کو ہے اقمن الصلاة وآتین الزکاة وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تو یہ سارا خطاب جو ہے کس کو چلا رہا ہے ازواج رسول کو پہلے بھی دیکھ لیں اور بعد میں بھی دیکھ لیں کہ وز نما کن کوریا ان کا اللہ نے فرمایا کہ <coughs> وز کرنا آپ اس بات کو یاد رکھیں اس بات پہ غور کریں اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ تو وہ گھر والی وہ گھرانے والی بیویاں ہیں جن کے گھروں میں میرا قرآن اترتا ہے جن کے گھروں میں باہر آتی ہے جن کے گھروں میں اللہ کا نبی قرآن پڑھتا ہے دانائی کی باتیں سکھلاتا ہے تو اول سے لے کر آخر تک تمام خطاب جو ہے وہ اہل بیت رسول کو ہے اور اہل بیت سے مراد جو ہے وہ ازواج رسول اللہ ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور حضور کی اولاد جو ہے اتہار جو ہے وہ بھی اہل بیت ہیں اور حضرت حسن حضرت حسین یعنی اولاد او بناتے رسول بھی اہل بیت میں ہے وہ کسی کی نفی نہیں کرتے ہیں منصوبہ عہد تشیع و حضرات کے کہ جو ازواج رسول کی نفی کرتے ہیں تو الحمد قرآن کے استدلال سے دلائل قرآنت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں اہل بیت سے مراد ازواج محمد مصطفیٰ ہے زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ اللہ کہتے جی کہ عورتوں کے لیے اسکرٹ پہننا جو ہے اسکرٹ جو پہنتی ہیں وہ جائز ہے جو آج کا رواج ہے پہلے آپ نے وضاحت نہیں کی کہ بھئی وہ منی ہو یا پورا ہو نہیں مسئلے پوچھنے میں پوری بات پوچھتے نا بھئی جب عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا کپڑا پاؤں سے بھی ایک بالش نیچے ہو پاؤں سے بھی ایک بالش زمین پہ ہو تاکہ چلتے ہوئے اس کا پاؤں بھی نظر آئے تو منی اسکرٹ کی اجازت کہاں ہوگی ہاں اب اگر اس نے کوئی ایسا اسکرٹ بنایا ہے یا ایسا ٹراؤزر بنائے ہیں جو پورا ہے اور اس کو پہن کے وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی ٹھیک ہے وہ تو کوئی ایسی بات نہیں مقصد تو ستریاں ہو رہا ہے لیکن جو آج کل مروج ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے وہ تو ہوتا ہی یعنی گھٹنوں تک ہے یا گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے باقی تو ساری پنڈلیاں کیونکہ وہ تو پہنا اسی لیے جاتا ہے کہ پنڈلیاں کیسے دکھائے وہ مقصد تو ان کا یہ ہے نا کہ اس نے اس کی نمائش کرنی ہے کہ وہ آدمی جو ہے کیسے دیکھے گا اگر وہ کپڑا پورا ہوگا اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کا دامن جو ہے کپڑے کا عورت کا وہ یعنی مردوں کا کم از کم نصف ساگ پہ افضل نصف ساگ کے بعد اس کے بعد دکھنے سے اوپر ٹکنے سے نیچے ہو تو وعید ہے اس کے لیے جہنم کی لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ایک بالش کے قریب وہ زمین پہ بھی پڑا رہے تو اچھا ہے تاکہ ان کے پاؤں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ سکے تو بہرحال یہ جو رواج ہیں یا مروج ہیں یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں شریعت کے خلاف ہیں تو باہر ایک بات کا ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ ہماری بیٹیوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا مشکل پڑتا ہے اس لیے مشکل پڑتا ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیا کرو کہ کیا آپ ایمان والی ہیں یا نہیں اگر آپ ایمان و اسلام سے خارج ہیں جو مرضی ہے پہنو پھر بکنی میں پھرو اسکرٹ پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے پھر آپ سن بات لیں جا کے اپنے رنگ ٹن کریں لوگ گورے ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ کالا ہونے کی کوشش کرتے ہیں مقصد تو جسم کی نمائش ہے تو پہلی بات یہ سوچ لیں کیا آپ مسلمان ہیں اور ایمان والی ہیں اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ تو پھر بنت رسول ہیں اولاد رسول ہیں نبی باپ ہیں آپ تو پھر نبی کی بیٹی ہیں اگر یہ مقام آپ کو قبول ہے کہ آپ نبی کی بیٹی بننا چاہتی ہیں آپ کی آمد میں بی بی عائشہ اور بی بی فاطمت الزہرا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہیں تو پھر تو آپ کو پردہ بھی کرنا ہوگا پھر لباس بھی ساتر پہننا ہوگا پھر یہ اریانی و فحاشی سے بھی بچنا ہوگا یہ سارے جو موجودہ دور کے ڈیزائن کیے ہوئے لباس ہیں جن سے انسان کا ایک ایک عزب کا ایک ایک حصہ ظاہر ہوتا ہے ان سب پہ لانت بھیجنی ہوگی اور اگر آپ اسلام اور ایمان سے تعلق نہیں رکھتی ہیں تو آپ عالمات شاہ ظالم تستہ یہ فسنا معاشیت جو چاہو کرو مسئلے پوچھنے کی پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں اگر آپ مسئلہ پوچھتی ہیں بحثیت مسلمان عورت کے تو پھر تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بی بی فاطمت الزہرا کیا پہنتی تھی نیکر پہنتی تھی یا اسکرٹ پہنتی تھی وہ میراتھن ریس میں حصہ لیتی تھی کوئی عقل کی بات ہوئی پہلے یہ فیصلہ کرنے کے بعد پوچھا کرو جب بھی آپ سے کوئی لڑکی پوچھے نا کہ لباس جائے اسے پوچھو کہ تم ہو کون مسلمان ہو ٹھیک ہے قرآن کا حکم مانو اگر تم مسلمان نہیں ہو تمہاری مرضی جو چاہو کرو تمہارے ساتھ کوئی جھگڑے نہیں کوئی اختلاف ہی نہیں کوئی زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں تو قبل مینا ان کم تو کم تو لینا الرحیم <coughs> اللہ عمر حمل محمد نفس كرب المكروهين وقل الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد